پہلی یہ سورج سورج عمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب بن اللہ عزیز الحکیم اگلی صورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب بن اللہ عزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں آپس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز الحکیم تنظیر الکتاب ابن اللہ العزیز العلی اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے سورت الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہیں باقی ساتیں وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحکیم ہے کمال حکمت والا حق اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ اللہ بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمرے ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاحود کی اطاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لین دین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوگی اللہ کی یہ تو بڑی پالیوٹیڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں اللہ مخلص اللہ الدین اس کے لیے اپنی تعداد کو خالص کرتے اللہ اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفع کرو وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ اللہ بہت میور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو یا یہ ندی نہ منو سنو اس سل میں کافا اسلام میں داخل ہونا پورے پہ پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا افتوں میں نونا بے بازل کتابیں باز ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بات کو ٹھکرا دیا پاؤں تلے رون دیا فما جزا میفل ازال کا من کو ملنا خس جی ان سے خیات دنیا وہ اشد عامت تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ضروری لخار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے ڈیڑھ سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شاید ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیا بنایا ہوا ہے ماں نابد کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں ان اللہ یا فی فی ہے یک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا کاظم ان کا فار اللہ تعالیٰ ہر جی ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور نہ شکرے ہوں کفاش ما تخلند سبھا اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی صبح نہ ہو وہ پاک ہے وہ اللہ الواحد القحار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے قہار ہے اور کل چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے خلق سماوات ملب بالحق اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کار ابس اور باطل نہیں ہے یوکبرال النہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر یوکبر اللہ رال اللیل اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں اللیل فی نہار آتا ہے کہیں یوکبر آ رہا ہے تو مختلف جو الفاظ ہیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے تو یہ بھی بے مقصد تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نباتات کا جو ریسپریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسا کہ آیا کہ ان نمت دنیا کھولے کر لکوم وان تم کھولے تم آخرا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سینس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آ کے نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بادل موت لازمی ہے مسخر شمس اور اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کلو مسما یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے ادا عزیز الغفار آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے میں نفس واحد جال گاؤ جہاں اس نے بنایا تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جو لوور اینیملس ہیں بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا جیسے کہ اینیوا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی اس کی اولاد ہو گئی وہ جو باپ کہہ لیں ماں کہہ لیں وہ ایک ہی ہے اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے یہ ہر ہیں ان کے اندر میل اور فیمل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے میں نفس واحد مجال من ہا گو جہاں اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا ونزل القم النام کا اغواج اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ یہ جو ہے ان کے ہاں یہی مویشی تھے ازواج سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے وہ ہمیں یاد ہوگا من اسنین و من البقل اسنین و من الماض اسنین یہ وہاں آ چکا ہے یخ رکو کم بھی بتون اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بادہ خلقن ایک خلق کے بعد دوسری خلق تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے نطفہ ہے علقہ ہے مزغہ ہے مخلقہ غیر مخلقہ اور پھر خلقن آخر ایک اور ہی تخلیق ہے اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور سلام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکو ہے فی ظلمات سلاس یہ ذکر یہاں آیا ہے تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے یہ پیٹ کی ابڈومنل وال ہے دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے رحم ہے ماں کا اس کی موٹی دیوار ہے تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے نہ یہ پڑھائی گئی تھی امبریولوجی کچھ بھی نہیں تھا لیکن فی وولو سلاس یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ تیتھل مور جو کہ امبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقع حیران کن تو تین پرتنوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے اب ہم اس کو تشبیح تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے لکھوں کو کم پی ہاتھ کو وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بعد خلقن ایک طرح سے دوسری طرح ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ فی ظلمات کی سلاح تین اندھیروں میں دال کم ربکم رب وہ ہے اللہ تمہارا رب لہ الملک بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ افانہ تصرفون اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کدھر پھیرے جا رہے ہو پھرائے جا رہے ہو ان تقفروف فعم اللہ غنی یونان کو اگر تم قفران نعمت کرتے ہو قفر کرتے تو اللہ غنی ہے اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاط نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی ولا یم والے بادری لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے اختیار تو اس نے دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو قفران نعمت کے بھی اختیار کر لو چوائس از یورس لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر رازی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکر القم اگر تم اس کا شکر کرو اس کا اس کی تعریف کرو اس کی بندگی کرو پھر وہ تم سے راضی ہوگا ولا تذر و واضح تم نظرا اخرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو سما الا رب کم برجے حکم پھر تمہارا روتنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف فیونب حکم کن تم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا متنوع کر دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے ان علیم بذات صدور سدور یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر جھپی ہوئی باتوں کا بھی جو راز ہیں تمہارے سینوں میں بیدا مقصد انسان اب بہ منیب اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما ادا خم و لہو نعمت امن ہو اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے لہو اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں نسیہ ماں کا نو یدو الہ قبل تو جو پہلے وہ جس جس چیز اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے وجال اللہ اندازہ اور اس سے سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدعے مقابل ٹھہرا لیتا ہے لیکن ہی تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے کل تبکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفرے کا اپنے کفر کے ساتھ لیکن بہت کم چند دن کی زندگی ہے اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو ان نہ کبھی نہ صابنار پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا امن ہوا کان تن آنا لہر ساجدن اور قائمن الآخرت ضرور آخر احمد ربی اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے فل دی بلینک وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا مثلا اس کی مثال اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس لوگ اب من ہوا کانت آنا بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی ساجدن و قائمن کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے یہ ضرور آخرت جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے وہ یرجو رحمت رب بھی اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے بس آگے کچھ نہیں مراد کیا ہے کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل کیا برابر ہو جائے گا اس سے کہ جو غافل ہے بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے راتوں کے اوقات میں بھی سجے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کمن ہوا غافل کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے قل کہہ دیجیے ہر یسبل نزیرۂ یا لمون و لذیل یا کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے ان نما ادا کرو الباب حقیقی نصیحت اور سبق کو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقلمند لوگ ہیں یا عبادی الزین اللہ دیکھیے پھر آگے آئیے سیدھا یا یو الزین منو نہیں ہے یہ مکی صورتیں عبادی الزین اللہ کہہ دیجیے نبی اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اس تقو ربک کو مسل رب کا تقوا اختیار کرو جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے دل نظین احسن فی حاضر دنیا جو لوگ نیکی کے راہ پرمش اختیار کریں گے احسان کے روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ ارد اللہ واسعہ اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو یوف صابرون رحم غیر حساب یقیناً صابروں کو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا وفا بھی ہے پورا دے دیا جائے گا پھر بغیر حساب بھی اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا اس میں کسی حساب کا سوال نہیں کل انی امید تو دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا یہ اس, صورت کا عمود ہے کس طرح بار بار آئے گا کل انی امید تو اللہ اللہ مخلص الدین کہہ دیجیے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے پھر یہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے ایک اس کے رسومات ہے رسم کہتے کسی شے کی ظاہری شکل عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں یہ مراسم عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے جسد کیا ہے اطاعت جس کی عبادت ہے کلی اطاعت ہم عقل اطاعت ہم وقت اطاعت غلامی اب کے معنی غلام چنانچہ اس دفعہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا آبدون یہ جو ہارون اور موسا کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ لیکن غلامی جو ہے اصل شہ یہ تو اصل جسم ہے اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے روح محبت جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے ہم اطاعت کر رہے تھے عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے لیکن کسی کی محبت کے سمجدمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں العبادت و تجمہ و اسلحین غائط غایت ذل والخضوع کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا متی اور منقاد ہو جانا اچھا یہ تو ہے اصل عبادت لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلوٹ کر لینا ہے کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے اب ہندوؤں کے یہاں ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کے یہاں کی رسم ہے قنوت ہے ہمارے یہاں قلوت ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں جھک جانا ہے رکو کرنا کہیں سجدہ کرنا ہے ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں تصویر کر رہے ہیں یہ اس کے مراسی میں عبودیت ہے عبادت اصل کیا ہے اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر تو اس صورت کا جو حمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف ہم اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل اطاعت یہ شرک ہے اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے پچیس فیصد اطاعت نہیں چاہیے آپ کی آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے مجھے تو چاہیے سد فیصد اسل میں کافا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پانچ دس فیصد بھی کھا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورہ میں وہ ہم کل پڑھنی گے ان شاء اللہ تو دیکھیے پھر آ گیا کو لینی امید تو نابد اللہ بخل الدین کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وہ امید یعنی کو لیا نقون اول المسلمین اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں یہ نہیں کو اور اقاب عذاب یوم عظیم کہہ دیجیے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا میں اپنے آپ کو مستقبل نہیں سمجھتا میں بھی بندہ ہوں اگر میں معاشیت کروں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ظاہر بات ہے ہے کہ یہ جو اگر بہت بڑا اگر ہے ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے لیکن سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بول آب و مخلص لہو دینی پھر وہی حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے یہ کہ اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں یہ تو کمال اللہ کا ہے فساد و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ تکرار سے جو ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر گیارہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین اور پھر آیت نمبر چودہ قل اللہ اعبد مخلصا له الدین کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فاعبدوا ما شئتم من دونه تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے قل ان خسروا انفسهم کہہ دیجیے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ قیامت کے دن یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے ار خسروا الخاصرین لدینا یوم قیامہ قیامت کے دن جنہوں نے سارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں یا یہ لدینہ امن کو انفسکم اہلی کم نارا ہے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا اللہ کہ الخسران المبین آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے لہم بن ظلل من النار ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلم آگ کے وہ ملتا تحم اور ان کے نیچے بھی آپ کے مبکے ہوں گے اور وہ بھی سہمت طے ہوں گے ضال کے یوخب اللہ بھائی عبادہ یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو یا عباد فتقون اے میرے بندوں پس ڈرو بچو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو وزین تاوت آئی بدوہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاحوت کا انکار کیا ان سے کنارہ کشی کر لی ان کی بندگی نہیں کی اور کا سورہ بکرا سے پڑھتے ہوئے مارے ہو میتف الم بلّہ فقط اسلم جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے تغا تغا کسے کہتے تو دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے کیا خوبصورت منظر ہے اور وہ حد سے باہر نکل تو یعنی آ گئی یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اشرف المخلوقات ہے اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا اپنے نف کو بنا لیا متا یا کسی اور کو بنا لیا متا خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے بربادی وہ تاغوت ہے تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ تاغوت کی بندگی کریں وہ نابول اللہ ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیا اللہ کی جانب لحم البشرا ان کے لیے بشارت ہے بشر تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجیے اللہ اللہ بن ہو یہ جو اب رہی آئے کو غور سے سنیے عباد البل قول فتب جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہ کہ دین جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا اس کے بھی درجے ہیں ایک درجہ ہے صرف اسلام کا ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان اللہ یحب المحسنین تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے جس کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور دین میں ہم کہتے ہیں تھوڑا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے بھیا طبی احسن عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو یس طبی قول جو بات سنتے ہیں فیت طبی احسن جو اس کی احسن ترین جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کا اتباع کرتے ہیں الائک الزین خدا اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ الائق احم الباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو الباب ہے ہوش مند ہے عقل مند ہے افمن حق علیہ کلیمت العذاب اور یہاں پھر وہی آ گیا بلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا کمن ہوا پھر جننا کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے یہ جو جنت پہ جانے والا ہے یہ گویا کہ یہاں پر محضوف ہے افان تک ان کے تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا دفع لگ چکی جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ تین سو دو لگ گئی تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب سے نکال نہیں سکتے الدین تقور اب بہو لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوا اختیار کریں گے لہو غورف من فوقها غورف مبنیہ ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکریپرز دے گا جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ایک سو دو منزلیں اور ایک سو دس منزلیں چلی جا رہی ہیں تو غورف من فوقها غورف بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے مبنی جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر تجری من کے لگا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پر سدا کہ نابی یا پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں صبح یخل جو بے زران پھر انہیں کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو مختلف الوان الواد جس کے رنگ ہیں مختلف سما یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے بڑی اس کی شان و شوقت ہوتی ہے پترا ہو مسفرن پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی سما مجھا لوہو ہو تاما پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے چورا ہو گئی ان نفیزہ کا ذکر آ رہے باپ اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے یہی معاملہ تمہارا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی آساب جو ہے کوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ کمر میں اتار دیا گیا مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا تو یہ life cycle human life cycle بس یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ تیس چالیس برس کا ہے وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے سائیکل وہی ہے وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے the plant life and animal life biology کی یہ دو شاخیں ہیں باٹنی ہے تمہارا biology life the science of life اس کے دو دو, دو حصے ہیں باٹنی ہے زوالوجی ہے حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف افمن شرح اللہ صدر پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے افمن شرح اللہ صدر اسلام پہ بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے اف امن شرح اللہ صدر الاسلام کا پر ہوا اعلیٰ نور رب ہی جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے کمن ہوا پھر ظلمات کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فویل القافیت قلوب تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے ادائے کفی دلالی مبین یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب المتشابہ اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے حدیث قرآن قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ کوئی شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے فبی آئیے حدیث امبادہ اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نظر احسن الحدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاب کتاب کی صورت میں متشاب اس کے مضامین بہت متشاب ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ عالم و ابلیس آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کچھ نہ کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا ہے مشابے تو ہے نا قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابے ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں مانی ہو سکتی ہیں اس کی تک و امین ہو جلود الزین یکشون رب جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رولتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جلد کے اوپر جو بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سما ترین و جلود ہوں قلوب ہوں اللہ پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں ذا کا حد اللہ بہی میشا یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ منہ منہاد اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر سبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب ہم تقیب وجہ ہی سو الزاب یوم القیامہ پھر وہی حضرت کا مصروب ہے بڑا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سور عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے اب ہم تقیب وجہ ہی اپنے چہرے سے روکتا ہے سو العذاب عذاب کو یوم قیامت قیامت کے دن تو کیا بلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روحن و ریحان و جنت نہ کے اندر ہے برابر تو نہیں ہوگے بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب سب یوم قیامت قیامت کے دن وکیل علی ظالمین زو کو ماکل تم تک سے بول اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ پہ کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے کرزم الدین امن قبل ہی میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے عذاب من حیث لا یشعرون تو ان پر آج ہم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا فاضا کا مل فی الحیات کیا دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا بل عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لوکانو عالمون کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ناظر نا صرف حاضر قرآن بالکل نئے مسل اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں کتنی ہی ترکیب سے بات بتا دی ہے لال لحم لال یا قرون شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں سبق حاصل کریں قرآن عربی غیر اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی فصیح اور بڑی عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے غیر عزی عوج اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے سلیس سلیس ہے اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجوائی گئی ہیں اس میں جو ہے معذوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے علم کا روس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر وہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی سری زبان کے اندر بلکہ یسن القرآن ذکر فہل میں مدکر ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے قرآن عربی غیر عوج اللہ تقون شاید کہ وہ تقوا کی روش اختیار کرے ضرب اللہ بسر رجلن فی شرکا متشا سون و رجلن فلم الرجل حل یہ سبیان مسئلہ الحمد للہ بل اکثر لا يعلمون اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہے چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام اب وہ غلام چار کا غلام ہے چار اس کے آقا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آکاؤں کو خوش کرنا ہے اس کی تو جان ہر مسجد کے اندر ہے وہ رجولن الن الرجول اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے تو ایک آقا کو راضی کر لینا اس کی خدمت کرنا اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے جبکہ ایک سے زائد آکاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے اسی میں چین ہے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے روحانی سکون بھی اسی میں ہے اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا وہ اور وہ شریف جو ہے اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے وہ رجولن سلم رجول اور ایک غلام وہ ہے ایک شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے یہ سبیا نے مسئلہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں الحمد للہ کل تعریف اللہ کے لیے یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے بل اکثر ہم لا لمول لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ان ان کا میتون و اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے تم یوم قیامت رب تخت سے مون پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے کیا جھگڑو گے حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ اللہ جو تم نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی یہ جھگڑا ہوگا پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی سورہ آراف کی آیت نمبر چھ بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے فلاں رس ارسل علیہم ولاس المرسلین ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یہ ہم نے پہنچا دیا تھا اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی اجت الوداع میں اللہ البلم تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا نشد ان کا وقت بلک تھا وہ دہتا وہ تھا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خیرخائی ادا کر دیا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے اللہ کی خطاب کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کی آسمان کی تو اللہ مشد اللہ مشد اللہ تو بھی گواہ رہے مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا فل یو بل اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے اللہ کے رسول نے باقی پوری نو انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نو انسانی کو تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی یہ ہے صورتحال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الى قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ اور ادھر کیا آ گیا وہ کزال کا جالنا کمتم وسط تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ صرف ترکیب بدلی ہے فمن ازم ممن کزب اللہ و کزب اب سد جا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹ کہے اسے کوئی وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وہی آئیے وہ کزب اب یا اور یہ این اور یہ دونوں جمع کیجیے گا وہ بعد میں بتاؤں گا وہ کزب اب اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر توبت جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے تربیت کر رہا ہے اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس ارد وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئیے اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دی تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے صدق آ جائے سچائی آ جائے وہ صفی جہنم کافرین تو کیا جہن میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا اب اس کے برعکس دیکھیے وہ ندی صدقہ بھی یہاں بھی یہ دونوں استعمالات ہیں اور وہ شخص جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں وہ راست باز ہے خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے اور پھر یہ کہ جو راستی جو را جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ جا بصف سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے اور وہ صدقہ دہی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے جا بھی صدق کے وسند کبھی الا قحم المتقون یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں لہم عائشہ عند ربہم ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا فراہم کر دیا جائے گا ظال کا جزا المحسن یہی ہے نیکو کاروں کا بدلہ لے یو کفر اللہ عنہم اسوال لذی عملو وجزیہم اجرہم بے احسن لذی کانو یعملون تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دیں یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنا بر بنا کبھی بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا سنور نہیں ہونے پاتا باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا نامائے اعمال سے دھو دے گا کوئی نمزش ہے کسی وقت کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے ان کے کردار میں ہے اللہ اسے دور کر دے گا دھو دے گا وہ دیا ہوں احسن لوی قانو یا اور جگہ ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا ظاہر بات ہے ہر دیکھو کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے بھی درجات ہیں اونچے درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی لیکن اللہ جب ان کی جزا کا معاملہ طے کرے گا مقام و مرتبہ تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا جو برے ہیں ان کو دھو دے گا پاک کر دے گا بلدی جاب اس صدقے صدق بھی ادائے کا حمل متقول لہم مایا شاؤن اندر رب ہی ضال کے جدا المحسنین نے یو کفر ہوا ہو انہم اسوا الزی عمل وجہ جی اجرحم بے آسن الزی کالو یا ملون علیہ صلاح بے قاسم کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کی مدد کے لیے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو تمہاری حفاظت تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے بھائی خبر فون قبل لذیذ اب نہیں اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی فٹکار پڑے گی تم پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا سورہ نام کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی اگلا انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی ان کی فٹکار پڑے گی تم پر ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو بدبخو ڈرنا تمہیں چاہیے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بل نظیر بلزین نہیں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنا رکھے ومن یود دلی اللہ علوم ہاتھ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کے اوپر مور لگا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں یاد اللہ الحمد مدین اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اللہ عزیز انتقام تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا خلق اللہ اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وہ کہہ گے اللہ نے دو دن حل کاشفات دور رہی تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکے لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی اللہ یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کی تکلیف کا میرے لیے کسی ذرن کا تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں آراد ابھی میں رحمت اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے حل ہن مم سے کات رحمت ہی کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی رحمت کو روک لے حسبی اللہ کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے علیہ یا تمکل المتوکلون اسی پر توکل کرتے ہیں تبکل کرنے والے قل یا قوم بلو مکانت قوم کہہ دیجیے نبی اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو جو تدبیریں کرنی ہے کر لو جو قوت جمع کرنی ہے کر لو انی عامل میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں فساوت عالمون ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام من آتی ہے عذاب الحضی ہے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وہ علیہ عذاب المقیم اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو ان اناض الکتاب علام سے بالحق اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن من فل نفس ہی تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے محمد ضلع فنما یزین علیہ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا ممان تو علیہ میں وکیل اور آپ کو ان کے دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے مسئول نہیں ہے آپ کے جو ہے ان کے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا بات پوچھ نہیں ہوگی آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا اللہ یتوفل انف صحینہ موت یہاں لم تمت میں نام اس آئے تم پھر نوٹ کر دیجئے قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے یہ میں سورہ عال عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے توفع یا توفع باب تفاول پورا پورا لے لینا قبض کر لینا قبضے میں لے لینا اللہ توفل انف صہینہ موت اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے ول کی لتا فی منع جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیا نیند میں شعور چلا گیا جان موجود ہے موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی جسم یہاں ہے اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی تو گویا کہ توفی جو ہے تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ السلط وسلام باقی یہ گویا کہ اشتہارت ہے توفی نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا اور اصل سے تو شعور ہی ہے انسان کے اگر پھر اگر شعور نہیں ہے تو کیا ہے اس کے اندر وہ اللہ نے اس وقت اسے لے لیا ہے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا قبض کر لیا ہے تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے فیوم سے کل لکی قزا علیہ موت تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس موقع رکھتا ہے ویور سے رخرا اللہ عدل مسمہ جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے جب وہ جانتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے اور ایک مقدم معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان نفیزہ لے آیا تل تلے قومی تفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں امت تخد ان اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ شفیع گھر دیے اپنے لیے اختیار کر لیے جن کے سفارشی ہوں گے کل اولا اکانو لائی امل پورا شعین ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے بھلا یا قلون اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو کل اللہ شفاعت جمیا کہہ دیجیے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو بزن رب ہے اللہ کی اجازت سے پھر یہ کہ اللہ سے بات قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے کسی کی دوس نہیں ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے لہو ملک شباباتے آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کے لیے ہے سما تر جاؤ پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ویزا ذکر اللہ قلوب الزین اللہ آخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ تو جو لوگ کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واز میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو کوئی قصے کامیاں ہو کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے کوئی نبی کی شان بیان کی جائے تو اس پر تو یہ کہ ان کا جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن یہ کہ ویزاز ذکر اللہ وحدہ معزت قلوب الدین اللہ بالآخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ تو ان لوگوں کے دل تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں ویزا ذکر الدین امندو نہیں ہوں یسم شرور اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں بول اللہ مفات سماوات ولرس کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیب و تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے انت تحکم و بینک ماں یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ولا ندی معافی لفظ جمین اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی وہ مسلح ماں اس کی اتنی اور بھی ہوتی لفقدو دو بہی من سویل عذاب یوم القیامہ جو قیامت کے دن اس برے عذاب سے عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا سبیا مل جائیں گے یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا بادشاہ دے دے گا وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر کہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہیں اس اسلوب کو اختیار کیا گیا وہ بلا الحمد للہ مطلب یا تصبور اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں ہوا ہے ہوا ہے آ جائے گا ایسے ہی یہ نبی جو ہے یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا پھر پوچھا جائے گا علیہ بن حق کالو بلا اور کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ شراب ہے یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یہ واقعی ہے وہ آپ کا بہن ماں بہی استحظ اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے پیدا مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعانا ہمیں پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے قب اللہ نعمت امنا جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں کالا ان نما ہوتی تو علم تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر میری ذہانت فطانت میری سمجھ میری کاریگری میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے میں نے اس کی فیکٹری لگا لی تو دیکھو میرے والد نیارے یہ ساری میری سوج بوجھ ہے علائم بل ہی فطرت یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں قارون کا یہی فلسفہ تھا اونچی تو ہوں علم یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے بل ہی فتنا نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے بلا کن لا عالم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی قد قال الذين من قبلهم پہلو نے بھی ایسی بات کہی تھی قانون کی طرف اشارہ ہو گیا فما اغنا اگنا ما ماں يكسبون تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قانون کو اور اس کے محل کو دسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر فاساب ہم سیاحت ماں کا پھر پڑ گئی ان پر آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی اپنی برائیاں جو کمائی تھیں وطین ظلم بن ہا اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے روش اختیار کریں گے سیوسیب ہم سیاحت ماں کا تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی وہ ہم بے اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے ہرا نہیں سکیں گے عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو اب علم ان اللہ یبس تو شاہ و یقدر چاہیے جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے جس کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیک ان فیضا لیات قومی یوم یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں یا عبادی الزین اصرف اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے یا عبادی الزین آمنو پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے یا عبادی الزین اصرف علام فسین اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر آئے بازی اللہ اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ ضلوبہ جمی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ چاہے پوری زندگی ستر برس کی ہے کتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے خلوص سے دل کے ساتھ توبہ اور توبہ کی شرط یہ کہ حرام خوری چھوڑو غلط کام چھوڑو معاشیت کو ترک کرو اس کے بغیر توبہ نہیں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری حکوم میں اللہ من تابا و آمن و عامل عمل صالح فولا تجبد اللہ سید حسنات وقان اللہ غفور الرحیمہ ومن تابا و عمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا عمل جب تک درست نہیں ہوتا توبہ کے ہاتھ کہ عمل درست ہو جائے ان لہو غفور الرحیم یقیناً وہ غفور الرحیم ہے وہ انیب اللہ رب کو اپنے رب کی طرف رجوع کرو واسلم لہو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اب بھی بن جاؤ من قبل یا قبول سرون اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی وہ تبھی وہ آس میں یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا آیت نمبر اٹھارہ میں تھا فیت طب احسن یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے درجات ہیں اونچے ہیں اصحاب الاولون من والانصار السار تبعوهم میں درجے تھے کہ نہیں تھے درجۂ شہادت ہے صدیقیت ہے کہ نہیں ہے یہ سورہ حدیث میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا تو مجھے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو وہ تب آخر میں معاوضہ ہے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شہ ہے اس کی پیروی کرو میرے قبل یا کمر و وقت اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آدم کے شرون اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو نفسن مبادہ پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علامہ فرت فی جمب اللہ ہائے میری حسرت افسوس مجھ سے جو کوتا ہوئی اللہ کی جناب میں اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا دین مغلوب اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور ایش اور اپنے سٹیٹس اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی یا حسرتا نفسون کے کوئی جان کہے اس دن یا حسرتا ہائے افسوس علامہ فرت فی جنب اللہ جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتا ہوئی میں نے کمی کی بھائی کن کنتا اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا ان کن تو کنت رمض میں تو میں مذاق ہی سمجھتا رہا میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو I never to get seriously اور تکور اللہ ادانی تم یا کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا مستقی گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا اما شاطر اما کپورا اور تقول ہی نقر العاب یا وہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھے لو ان نلی کرت ان فاتون ان اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا پھر صرف متقی نہیں صرف مسلم نہیں صرف مومن نہیں محسنین میں میں شامل ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں کب جات کا آیا تھی آئی تھی تیرے پاس میری آیات فکر ضبط تھا تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا بس تکبر تھا اور تو نے تکبر کیا تھا وہ کن تمل القافرین اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی وہ یوم القیامت قیامت اللّہ اللہ وجوہ مسودہ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنم مسور المتقبرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے متقبرین کا وہ یونج اللہ الزین مفاظت ہند اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی تھے اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی مقام ہے کسی کا کوئی مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے یہ شہداء کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے لا مسو انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف کوئی برائی بلاحم یا اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے اللہ خالق و شعی وہ اعلیٰ کل شعی وکیل اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو مکالو سما بات و اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی والذین کفر آیات اللہ اللہ کامر خاص اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی بڑائز ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے توحید کی عبادت یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا اے نبی کہہ دیجیے کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجیے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجیے کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو جیون ٹیک ہونا چاہیے ابو کا جواب اس انداز میں دیجیے اللہ مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھو آپ کی طرف تو وہی کی جا چکی ہے وہ لذین امین قبلک اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وہی کر دی گئی تھی توجہ سے سنیے اشرکتا اے نبی اگر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے لیا ہماروں کو آپ کے بھی سارے امال ہم ہو جائیں گے من القاصرین اور آپ بھی نہایت سے سارا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانون خدا بندی بلند سنت اللہ تعینہ اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشرقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے نہیں بدلے گا جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے بادشاہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجیے وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وما قدر اللہ کا قدر اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا یعنی اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے اگر ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے لیکن ایک بات جان لیجیے اللہ کل شعیل قبیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شے پر قابل ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے وہ ماں قدر اللہ کا قدر ہی وہ و جمی قبضت ہو یا وہ قیامت و سما وا تو مت اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کی کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے واقعہ ہے کہ تو تصور آتا ہے اور چلتے جائیے وہ تو ختم ہونے والی بات نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ سب ہار کر رہ جاتی رہی و سماوات متوی یا امین سبحان ہوا تعالیٰ یوشن کور وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وہ نفے کا سور اور سور میں پھونکا جائے گا فسائے کمن فی سما و من فی الارض تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی جاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کی قدر وہ دہشت والا ہوگا اصل میں تین ہے یہ نفقے جو ہے پہلا نفقہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفقہ سات کا اس میں تو ہلچل ہوگی طوفان ہوگا سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے سانپ پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کی نیند تاری ہو جائے گی وجہ سے کافی سور فسائے کا من فی بات و من شاء اللہ نفق ہے اخرا پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفع سالسا ہے فیضا ہوں قیام ضرور تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفقہ ہے باس بادل موت کا تیسرا نفقہ اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں راہم قیام یم ضرور یہ یوم القیامہ ہے پہلے سا ہے پہلے وہ گڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیاما ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سے خفی ہے اوپرا فیضا ہوں قیام ضرور واشرا اشرقت رب دو رب اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے چل کر پڑھیں گے اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا وجا رب کمل من کو آسمان غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار سب بھاجے وہ نیچے اتریں گے وہ اشرفتی لغ بنورا مزے الکتاب اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وجی ابن نبی نب شہدا اور امبیا اور شہدا کو بھی پیش کر دیا جائے گا وہ اشرفتی لغ بینور رب اور پوری زمین جلمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے مزے الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورج کاف میں بھی ببوز الکتاب فطر المجرمی یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے تو وہ کتاب یا مال نامہ لے آیا جائے گا وہ جی نبی شہدا اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید یہاں شہید سے مراد کیا ہے اولن رسول اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے یقون رسول و شہید علیہ کم و تکون الناس لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ بھی کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں چھ اشرۂ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد اپنے کوئی ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں تو اب کون سے وہاں گئے جو اصحاب صفحہ میں سے آپ نے بھیج دیا اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نو انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا جو ہمیں وراثت پہنچا تھا وہ ہم نے پوری نو انسانی تک پہنچایا تھا اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا ببال ہمارے گردن پر آئے گا ہم گواہی دے دیں تبلیغ کا حق ادا کر دیں پھر وہ رسپانسبل ہے ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجھے اب ان نبی نپشا اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ وہ خز اب بالحق اور پھر ان کے ماں فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ وہ ہم یوز لگوٹ اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی پر کوتا کسی پر کسی کی تلفی نہیں ہوگی وفیت کل نفسی معاملت اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا وہ عالم و بما یا فلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فیل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا رب قبل ملک سفن صفا یہ زمین سے کر دی جائے گی نہ پہاڑ رہے گا کھینچ دیا جائے گا وہ ادھر مدت اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا اب فیصلے ہو گئے ہیں تو جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پر جلال انداز میں یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا وسیق الزین وسیط جہنم جہنمزو مرا اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ گروہ در گروہ ایک امت کے بعد دوسری امت دوسری امت کے بعد تیسری امت چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر ادار دے فور النار پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر وسیق کفر الا جہنما مراحت ادا خوتے فتح آبہ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے ہوتے ختم ہوا جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے بند ہوتے ہیں البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں وہ کار اس جہنم کے جو ہوں گے جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے وہ کہیں گے ان سے الحمد کم تم ان کو کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے یتلون علیکم آیات ربکم تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات وہی ضرور ہے تم لکھا یوم بھاگا اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے کالو بالا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ولاکن حقت کلے مت العذاب کافرین لیکن یہ کہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا یعنی انہوں نے انکار کیا رد کیا انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے قیل خلو ابواب جہنم خالدین کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے فبے سمسول متکبرین تو بہت برا ہے یہ ٹھکانا متکبرین کا دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے اس کے وسیق الزین تقور اب بہ مل جنڈت اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ جماعت در جماعت جنت کی طرف ہتھا جا ہوا وفوتحت افواوا یہاں یہ واؤ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے یہ مفتحت اللہ ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے وفوتے حت افواب ہوا وقال لحم سلام السلام تم اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم آپ پر سلام ہو تب تم آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں کتنے پاکیزہ ہیں فن ہوا خالدین اب آئیے اور داخل ہو جائیے جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے وقال الحمد للہ قنا وعدہ اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا من الجنت سو نشا کہ جہاں چاہے قرار اختیار کر لیں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائیں ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے لتاب من الجنت ہے نشا جہاں چاہے اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں پر عاجر العاملین تو بہت ہی اچھا ہوگا عاجر عمل کرنے والوں کا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا وہ ترل ملا اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ یعنی انسانی جو بھی عدالت لمبی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دو جو ہے دو دخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے اب یہ وطر وہ کوزے ان کے ماں بین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اب بین میں مال لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وہ کوزا بین بلحق لا یوزلم یہ جو پہلا رکو تھا اس سے ساتواں اس کے اندر آ چکا ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملئے کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا وہ قدر بین بالحق وکیل الحمد للہ رب العالمین اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ ملن کی جائے گی اللہ کی حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پرور ہے بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و نفالی ویا بلایات و ذکر حقیقت